أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد یارے بھائی اور نوالہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک عظیم مقصد کے لیے یہاں پر پہنچنے کی عطا فرمائی ہے ہمارے یہاں پر آنا اپنے گھر کاروبار کو چھوڑنا ایسے نہیں ہے بلکہ بڑے عظیم مقصد کے لیے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی کی نیت جو ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہے اس کے سارے کام کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے تو ہم جو یہاں پر حاضر ہوئے ہیں پیارے بھائیوں دوست اور بزرگوں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کا دین ہم سیکھیں اور اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تمام مسئلوں کا حل جو ہے وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوش ندی ہے بس اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے ساری محنت یہ سارے اعمال ہیں کہ اعمال کیوں کیے جاتے ہیں کہ اعمال اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے دیکھنے میں تو بہت چھوٹی زندگی ہے دنیا کی بہت مختصر زندگی ہے لیکن اس کی ساری الجھنوں کو اللہ ختم فرما دیتے ہیں اور آخرت کی جو موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کیونکہ اس سے راضی ہے تو ہمیشہ کی کامیابی سے نوازیں گے اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ اکو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم سے اس کی حفاظت فرما دیں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہے جہنم کی آگ جہنم کا عذاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے بنایا ہے اور بطور سزا کہ اللہ ان کو ان میں ڈالیں گے لیکن جن سے اللہ راضی ہو جائے گا سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اللہ ہمیشہ کی جہنم سے ان کی حفاظت فرما دیں گے اور پھر ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ داخل فرما دے گا جنت میں داخل کرے گا جائے ہمیشہ رہیں گے اس لیے میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں کامیابی کے لیے اصل چیز اللہ کا دین ہے جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے دنیا میں اتارا سب کے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور قرآن کی شکل میں دین کو دنیا میں اتارا اور انسان تمام انسانوں کے لیے انسان کے تمام طبقات کے لیے یہ دین ہے اور بڑا مبارک دین ہے یہ بڑا قیمتی دین ہے جو بھی انسان دین کو اپنی زندگی میں داخل کر لے گا تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنا دیں گے اور اس کا نمونہ میرے بھائی اور دوست بزرگوں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی ہے کہ صحابہ کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے کہ اسلام سے پہلے وہ لوگ محنت کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے اپنی جان و مال لگا رہے تھے تھک رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور دنیا کی ہماری حاجتیں پوری ہو جائے لیکن جانتے ہیں میرے بھائیو دوستوں بزرگوں کہ ان کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی تھی اور ان کی پریشانیاں دور نہیں ہو رہی تھی محنت کرتے جا رہے تھے لیکن اللہ نے فضل فرمایا کرم فرمایا رحم فرمایا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرمایا آپ ایک مبارک دین لے کر کے آئے ایک پاکیزہ طریقہ لے کر کے آئے اور یہی صحابہ جب اسلام میں داخل ہوئے لا پڑا الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر اپنی محنت کی ترتیب کو بدلا کہ پہلی ساری محنت ساری جان و مال ساری صلاحیت دنیا کی چیزوں پر لگ رہی تھی اب یہ سب کچھ دین کو سیکھنے اور سکھانے میں اور اپنی زندگیوں کو بنانے میں لگنے لگی تو زیادہ زمانہ نہیں گزرا تیرہ سال مکی زندگی دس سال مدنی زندگی میرے بھائیو دوستو بولے اتنی مختصر زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگیوں میں وہ تبدیلی آئی وہ بدلاؤ آیا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پہلے صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی حاجتوں پورا کرنے کے لیے ہر کسی کو ستاتے تھے لوٹ مار کرتے تھے چوری کرتے تھے پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے اب یہی صحابہ ہے لیکن جب صحیح محنت ہوئی تو میرے بھائیوں دوستوں خود بھوکے رہ کر خود پیاسے رہ کر دوسروں کی حاجتوں کو پورے کرنے والے بنے اور کتنے اچھے صفات کے مالک بن گئے خوبیوں کے مالک بن گئے جب وہ صفات زندگیوں میں آ گئے جس کو دین کہتے ہیں ایمان زندگی میں آ گیا اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ ہو کائنات کا خالق تو اللہ ہے کائنات کا مالک تو اللہ ہی ہے اسی نے سب کو بنایا ہے اور صحیح سارا نظام وہی چلا رہا ہے ہم کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی ہم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے ہماری تمام ضرورتوں کا مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی معرفت حاصل کی اللہ کو پہچانا کہ وہ ہمارا رب تو اللہ ہے اللہ کی طاقت کو پہچانا اللہ کی قدرت کو پہچانا اللہ کے خزانوں کو پہچانا اور پھر اللہ نے جو حکم دیے تھے ان حکموں کو حکموں پر اپنے آپ کو ڈالا عبادت کی لائن کا جو دین تھا وہ زندگیوں میں آیا کہ نماز عبادت میں سب سے بڑی عبادت کہ نماز تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو نماز کا کتنا شغف اور کتنا شوق تھا کہ نماز میں جب مشغول ہو جاتے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو کچھ پتا نہیں تھا پوری پوری رات نماز میں پڑھنا نماز میں کھڑے رہنا پوری پوری رات نماز میں قرآن کو پڑھنا لمبے لمبے سجدے کرنا یہ ساری چیزیں کہ اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت زندگیوں میں آ گئی اخلاق اچھے ہو گئے کہ اپنی خود کی ضرورت ہے اس کو قربان کر کے اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کر رہے ہیں اور ہر ایک کوشش کر رہا ہے کہ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ میں کسی کی جو ہے حاجت روائی کا ذریعہ بنو کسی کے ذریعے میرے ذریعے سے کسی کو راحت پہنچے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا عام مزاج بنا تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام پریشانیوں کو ہٹا دیا جو پریشانیاں تھی اللہ نے اپنی قدرت سے دور کر دی اور ساری حاجتوں کے پورا ہونے کا اللہ نے انتظام کر دیا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کریں گے اور میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں جن کی اس پاکیزہ زندگی پر اللہ ایسے راضی ہو گیا ایسے خوش ہوا کہ اللہ نے دنیا میں رضا مندی کا پروانہ صحابہ کو سنایا کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا کس بنیاد پر کہ انہوں نے محنت کر کے اپنے اندر میں اس دین کو داخل کیا جو دین اللہ نے نبی علیہ السلّت والسلام کے ذریعے سے ان تک پہنچایا تھا تو یہ پکی بات ہے سچی بات ہے دین میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں اللہ نے کامیابی کے لیے اتارا ہے لیکن جیسے ہم جانتے ہیں دنیا میں جو چیز ہوتی ہے کوئی بھی چیز لے لو تو چیز ہے تو اس کے پیچھے محنت بھی ہے محنت ضرور ہے جب تک آدمی اس چیز کی اس لائن کی محنت کرتا رہتا ہے اس چیز کے ذریعے سے آدمی کو اللہ فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں دیکھ لو دنیا میں کھیتی باڑی ہے دکانداری ہے کارخانہ ہے فیکٹری ہے جو بھی چیز ہے جب تک آج اس لائن کی محنت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو نفع پہنچاتے رہیں گے جہاں اس نے اس میں محنت کی کمی کی محنت کو کم کر دیا تب اللہ نفع کو کم کر دیں گے جب بالکل محنت کو چھوڑ دے گا تو اس لائن کا جو نفع اللہ اس کو دے رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا اور جب اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دے گا تو آہستہ آہستہ وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی حیران ہو جائے گی ایسے ہی میرے بھائیو دوستو بزرگو بزرگوں اللہ نے ایمان دیا ہے دین دیا ہے تو اللہ نے ایمان کی اور دین کی محنت بھی ساتھ میں دی ہے اب جو آدمی اس کو حاصل کرنے کی جو محنت ہے اس ترتیب سے محنت کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جو نفع ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ اس کو پہنچاتے رہیں گے اور اس کو فائدہ ملتا رہے گا اور دین کا فائدہ کیا ہے کہ آدمی زندگی میں دین لانا شروع کرے گا اور جب اس کی زندگیوں میں دین آنا شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلی چیز اللہ جو اس کو عطا فرمائیں گے وہ دلوں کا چین اور دلوں کا سکون ہے جس کے جس کے لیے آج ساری دنیا پریشان ہے سب کچھ ہوتے ہوئے دلوں میں بے چینی ہے بے قراری ہے پریشانی ہے اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے تو سب سے پہلا انعام جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دلوں کا چین اور دلوں کا سکون ہے اور اس کا تعلق اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کی ظاہری چیزوں سے نہیں ہے سکون حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ تو آدمی نے حاصل کر لیے لیکن سکون کو حاصل نہیں کر سکتا اس کا تعلق تو دل سے ہے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یعنی اللہ والے کے دلوں میں دیندار لوگوں کے دلوں میں جو چین اور سکون ہوتا ہے اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے ان دنیا دار بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چین و سکون ہمارے دلوں میں کتنی بڑی دولت ہے تو یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے تلواروں سے مقابلہ کریں کہ ہم سے چھیننے کے لیے کہ یہ دولت ہم لے لیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں چین سکون ہے تو دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے دلوں میں چین اور سکون عطا فرماتے ہیں جو ہر انسان کی بڑی ضرورت ہے کہ دل میں تسلی ہو سکون ہو اطمینان ہو دوسری چیز میرے بھائی دوستوں بزرگوں دین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کا وعدہ کیا ہے ان دینداروں کو اللہ عزت عطا فرمائیں گے چاہے ظاہر میں معمولی سے آدمی ہے لیکن دیندار ہیں تو لوگ اس کی قدر کریں گے اس کی عزت کریں گے یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو اللہ عزت دیں گے دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو راحت والی زندگی دیں گے چاہے راحت کے اسباب ہو یا نہ ہو لیکن راحت والی زندگی اللہ دنیا میں دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ سارا صحابہ کو اللہ نے دیا ہے یہ ساری چیزیں دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ساری چیزیں عطا فرمائی ہے اس لیے آدمی جب دین کی محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں میں دین کو داخل فرماتے ہیں اور دین کے راستے سے اللہ اس کو پھر وہ کامیابی عطا فرماتے ہیں اس لیے دین کی ایک محنت ہے جس محنت کے ذریعے سے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنی زندگیوں میں دین کو داخل کیا اور دین کے راستے سے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زندگیوں کو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند مانند ہے ستاروں کے ان میں سے جو بھی آدمی کسی ایک ابتدا کر لے گا وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا اور ہماری منزل میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ کی خوش ندی ہے اللہ کی رضامندی ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت ہے تو گویا آج اس منزل تک پہنچ جائے گا جو صحابہ کی پیروی کرے گا صحابہ کے پیچھے چلے گا اس لیے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نسبت پر یہاں پر پہنچایا ہے یہاں آنا آسان نہیں ہے ہر آدمی مشغول ہوتا ہے کاروبار میں پتہ نہیں کن کے کاموں مشغول ہوتا ہے وقت نکالنا دو دن کے لیے یکسوئی کے ساتھ فارغ کرنا کوئی آسان کام نہیں لیکن تھوڑی سی آدمی کوشش کرتا ہے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے تو اللہ توفیق دے دیتے ہیں یہاں پر پہنچا دیا اللہ نے اب ہم یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم اجتماع میں آ گئے تو ہمارا کام پورا ہو گیا اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو دشمن لگے ہوئے ہیں وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارا نفس ہماری چاہت یہ ہمارا دشمن ہے اور شیطان بھی ہمارا دشمن ہے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نظام الدین مرکز میں کہ بھائی جو یہاں نظام الدین مرکز میں آوے نظام الدین مرکز میں آیا ہے اور یہاں کے اجتماعی اعمال میں شرکت نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو یہاں آیا ہوا نہ سمجھے یہاں آیا ہوا نہ سمجھے ہم اجتماع میں تو آئے ہیں تو اجتماع میں کیوں آئے ہیں کہ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا کر دیں اور ہمارے دین پر چلنا آسان ہو جائے اب یہ ہدایت جو ملے گی میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں وہ یہاں کے اجتماعی اور انفرادی اعمال کی بنیاد پر ملے گی تو یہاں پہنچ تو گئے اب نفس و شیطان یہ چاہے گا کہ چاہے یہاں اجتماع گاہ میں آ گئے ہیں لیکن یہ اجتماعی اعمال میں نہ جڑے یا جڑ تو جائیں لیکن اپنی مرضی سے جڑے اپنی مرضی سے جڑے اب دیکھو ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے اور پھر مجمع کو جوڑا جاتا ہے بھائی آ جاؤ قریب آ جاؤ اور ہم میں سے ہر ایک نے سنا ہے کہ دین کی بات کا سننے کا ادب یہ ہے کہ آپس میں مل مل کر بیٹھ کر بات سنیں بیچ میں خلا نہ چھوڑے اس لیے کہ بیچ میں جگہ رہتی ہے تو وہاں شیطان گھس جاتا ہے اور شیطان کا کام وس وسے ڈالنا ہے ابھی دل میں ادھر ادھر کے خیالات پیدا کرے گا اب بات تو سن رہا ہے لیکن اس کا ذہن کئی اور ہے جس کے خیالات کہیں اور ہے اس لیے کہ بیچ میں شیطان گھسا ہوا ہے لیکن شیطان کوشش کرے گا کہ یہ بھلا بات سن لے لیکن اپنی طبیعت سے بیٹھ کر کے دور بیٹھ کر کے سنیں نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں جب ہم نے یہاں تک بات مانی ہے اور یہاں تک آئے ہیں بہت قربانی دی ہے تو قربانی کے ساتھ تھوڑی قربانی اور دے دے ہر مجلس میں بالکل آگے بیٹھ کر کے طلب کے ساتھ بات کو سنے اب نفس بھی دشمن ہے جی بھی ہاں جی, جی کی چاہتے بھی دشمن ہے اب جی جائے گا کہ چلو بات شروع ہو جاوے اتنی دور چائے پانی کر کے آ جاتے ہیں یا ادھر ایک چکر لگا کر کے آ جاتے ہیں یا چلو اپنے بستر پر بیٹھ کر کے بات سنیں گے دھیان سے یہ جی کی چاہت ہے میرے بھائی اور دوستوں دونوں ہمارے دشمن ہیں دونوں سے ہمیں لڑنا ہے اور ان اعمال کی ہمیں پابندی کرنی ہے اجتماعی ہر مجلس میں جہاں جس جس مجلس کو جڑا جاوے وہاں پوری طرح جا کر کے بات کو سننا ہے اس کے علاوہ انفرادی ہمارے معمولات ہے اب دیکھو میرے بھائی دوستوں تو اتنا بڑا مجمع اب اتنی بڑی نماز جماعت اب اس میں پتہ نہیں کون اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے کون اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی برکت سے سب کی نمازیں قبول ہو جاتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم ساری نماز دین کی پانچوں نمازیں جو ہیں وہ پہلی سب میں پڑھنے کی کوشش کریں تقبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں یہ نہیں کہ اسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور پھر ہماری جماعت فوت ہو جاوے یا ہماری رکاتے چلی جائیں ایسا نہ کریں بلکہ ترتیب کے ساتھ صفحے لگائیں تاکہ صفحے آگے پیچھے نہ ہو صفے ٹیڑھی نہ رہیں صفح ادھوری نہ رہیں بلکہ اچھی طریقے سے صفحے لگے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے حضو بنا کر کے صفوں میں آ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے معمولات پورے کریں اللہ کا ذکر کریں قرآن پڑھیں دعائیں مانگیں تاکہ جب نماز کا وقت ہو نماز کھڑی ہو تو صفوں کا بننا بہت آسان ہو جائے یہ بہت اہم عمل ہے اس کے علاوہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہاں ہم دو دن رہیں گے تو ہمارے جو انفرادی معمولات ہیں تسبیحات ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے دعاؤں کا مانگنا ہے نوافل ہے نوافل ہے ایسے مجمعے میں تہجد کا اہتمام کریں اشراق کا اہتمام کریں چاشتہ پڑھیں اوابین پڑھے نفلوں کا اہتمام کرے تاکہ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں اس طرح اجتماعی محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر میں ترقی ہو رہی ہو اور انفرادی معمولات کے ذریعے سے ہماری تربیت ہو رہی ہو یہ نہیں کہ وہ اجتماع میں آئے ہیں تو سب چھٹی ہو گئی تصویرات بھی چھوڑ دی قرآن کی تلاوت بھی آگے پیچھے ہو گئی کہنے ان سب کا اہتمام کرنا ہے خاص کر کے میرے بھائی دوستوں اس وقت ہمیں عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد کے جو معمولات ہیں ان معمولات کا بہت اہتمام کریں تاکہ چونکہ اس مجمع میں پرانے ساتھی بھی ہوں گے اور نیا مجمع بھی ہوتا ہے ابھی اس اجتماع میں دونوں کا اختلاط ہوتا ہے ابھی پرانوں کو دیکھ کر کے نئے بھی کچھ سیکھ کر کے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے تو پانچ وقت کی نماز بھی مشکل معلوم ہو رہی ہے لیکن دیکھو یہاں تو لوگ فرضوں کے علاوہ نفلوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں جب بھی دیکھو پنڈال میں کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا ہے تحجد میں بڑا مجمع اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر مانگتا ہے اب نیا مجمع دیکھ رہا ہے تو اس سے بہت بڑی عبرت حاصل کرتا ہے اور بہت بڑا جو ہے بہت بڑی چیز دے کر کے یہاں سے جاتا ہے اگر ہم نفل نہ پڑھ سکے تو کم سے کم ہمیں فرضوں کو تو اہتمام کرنا چاہیے تو یہ دو وقتوں میں خاص طور پر میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں ہمیں جو ہمارے معمولات ہیں اس کا خاص اہتمام کرنا ہے کہ جو جس جن چیزوں کو ہم نے سیکھا ہے علم حاصل کیا ہے یہ معلومات ہیں یہ ہماری تمام معلومات معمولات کے اندر میں بدل جائیں اثر کی نماز کے بعد جب یہ مجلس ختم ہو جائے اطمینان سے بیٹھ کر کے تین تصویر پڑھ لیں تیسرا کلمہ ہے درست شریف ہے استغفار ہے اس کے فضائل کے دھیان کے ساتھ یہ تصویرات بہت اہمیت رکھتی ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا خالی ثواب ہی نہیں ہے کہ چلو ثواب ملے گا بلکہ اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہے کہ اس ذکر کے ذریعے سے آدمی کے دل کی جو غفلت ہے وہ دور ہوتی ہے آدمی کا دل ہے اور دل پر غفلت آ جاتی ہے تو غفلت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن طبیعت مائل نہیں ہوتی بوجھ محسوس ہوتا ہے کیونکہ دل پر غفلت آئی ہوئی ہے اور گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی سے ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے اب یہ غفلت دور کرنے کے لیے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ کہتے ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ چیز کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے پھر آپ نے مثال دی جیسے بدن اور کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے صابن ہے اور لوہے کو صاف کرنے کے لیے آگ کی بھٹی ہے سے لوہا صاف ہوتا ہے فرمایا ایسے ہی دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے جو آدمی توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ معنی کا دھیان کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کو ثواب تو ملے گا ہی ایک ایک کلمے پر جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ پورا کرے گا لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے دل کی غفلت دور ہو جائے گی دل صاف ہوگا اب جب دل صاف ہوگا تو تھوڑی سی توجہ کرنے پر نیکی کرنا آسان ہو جائے گی بس آدمی نے تھوڑا ارادہ کر لیا دل صاف ہے دل میں سے غفلت ہٹی ہوئی ہے تو آدمی کے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو جائے گا کر لے گا نیکی اور کوئی گناہ کی بات آئے گی سامنے تو گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ دل صاف ہے دل میں اللہ کا دھیان ہے نورانیت ہے اس لیے اس دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے اور ذکر میں تیسرے کلمے کی بڑی فضیلت آئی ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کا ایک تصویر فجر کی نماز کے بعد پڑھ دے سو مرتبہ اور ایک تصویر اثر کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ دیں مانا کا دھیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور عیب سے پاک ہے الحمد کہ تمام تعریفی اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خوبیوں کا مالک اللہ ہی ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے لا حول ولا قوت کہ نہ تو کسی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہوں سے بچنے کی قوت ہے مگر اللہ ہی کی طاقت سے آدمی نیکی کر سکتا ہے اور گناہوں سے بچ سکتا ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں ایک ایک کلمے پر اللہ تعالیٰ اس کو حجر عطا فرماتے ہیں جنت میں ایک ایک درخت لگتا ہے ایک کلمے پر ایک درخت اسی طریقے سے دوسری تصویر درست شریف کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں کہ آپ علیہ سلاۃ وسلام نے ہمارے تک دین کو پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں فاقے کیے ہیں لوگوں کی گالیاں سنی ہیں اور پتا نہیں کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں آپ نے فرمایا کہ دعوت حق کی خاطر یعنی حق کی دعوت دینے کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا ہے اور جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو ستایا ڈرا نہیں گیا کتنا ستایا گیا ہوگا کیوں کیا آپ امت کو ایک ایک بات پہنچا رہے تھے ایک پاکیزہ طریقے کی طرف بلا رہے تھے تو آپ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں ان احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف پڑھیں حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے قریب سب سے زیادہ وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے نبی پر سب سے زیادہ درو شریف پڑھتا ہوگا کثرت کے ساتھ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دین رات میں تین سو مرتبہ درو شریف پڑھ لے کتنی مرتبہ تین سو مرتبہ تو وہ کثرت سے شریف پڑھنے والوں میں شمار ہوگا تو ایک ایک تصویر تو پڑھنی ہے ایک تصویر اور پڑھ لیں اور بھی اگر ہمارے پاس فرصت ہے تو اس فرصت کے وقت میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو چالیس فائدے ہوتے ہیں کتنے فائدے چالیس فائدے دس نیکیاں لکھی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں سے دس برائیاں مٹائی جاتی ہے دس درجے بلند ہوتے ہیں اور دس رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑا اب سو مرتبہ صبح پڑھا سو مرتبہ شام میں پڑھا اور درست شریف پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی ہے ایک فطری چیز ہے جو آدمی کثرت سے درست شریف پڑھے گا اس کے دل میں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی محبت پیدا ہوگی اور یہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آدمی پھر کوشش کرے گا کہ میرا ہر کام نبی علیہ السلاۃ وسلام کی سنت کے مطابق ہو اس کی زندگی جو ہے سنت کے مطابق ہوگی اس کا کھانا اس کا پینا اس کا سونا اس کے سارے کام جو ہے وہ سیکھ سیکھ کر کے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس کے دل میں نبی علیہ صلاحت وسلام کی محبت آئی ہے اور محبت یوں آئی ہے کہ وہ کثرت سے درو شریف پڑتا ہے اور ایک تصویر میرے بھائی دوستوں بزرگوں استغفار کی پڑھ لیں استغفار مانے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا اپنے آپ کو گنہ گار سمجھ کر کے اور کون کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوئے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں بہت سے گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا جیسے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہوں کی جڑ تمام گناہوں کی ہاں جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے اب بتاؤ کون کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تو دھیان کے ساتھ کہ میرے جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے استغفر اللہ استغفر اللہ اگر پورا استغفار یاد ہے هو فر اللہ اللہ ول تو اس کو پڑھیں یا ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں لیکن دھیان کرتے ہوئے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اپنے گناہوں کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ سے استغفار کرنے کو لازم کر لے اس نے ضروری کر دیا کہ مجھے اپنے گناہوں کے اللہ کے ساتھ معافی مانگنا ہے اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر استغفار ہے حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیع تھی کہ بیٹا ہر وقت اللہ لی پڑھتے رہا کرو اللہ لی پڑھتے رہا کرو اس لیے کہ اللہ کے دربار میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بندہ جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے اب تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہو اور اس گھڑی میں تم نے مانگ لی اللہ نے معاف کر دیا فرمائے جو آدمی گناہ گناہوں سے معافی مانگنے کو لازم پکڑ لیتا ہے استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو تین انعام اللہ عطا فرماتے ہیں تین انعام پہلا انعام یہ ہے کہ ہر تنگی میں سے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں کتنی بھی تنگی ہو چاروں طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں لیکن استغفار کرنے والے کے لیے اللہ تعالی راستہ بنا دیتے ہیں راستہ نکال دیتے ہیں یہ وعدہ ہے دوسرا انعام اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام غموں سے اللہ نجات دے دیتے ہیں انسان کے دل پر جو غم ہوتے ہیں ان تمام غموں سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں اس آدمی کو جو کثرت سے استغفار پڑتا ہے اور تیسرا انعام اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ سے اس کی روزی کا اللہ انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو اسے سوچا بھی نہ ہو کہ یہاں سے مجھے روزی ملے گی لیکن اللہ انتظام فرماتے ہیں اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں یہ تین تصویرات بہت مختصر وقت اس میں لگتا ہے لیکن بہت اہم تسبیحات ہے یہ بہت اہم ذکر ہے مانا کا دھیان کرتے ہوئے پڑے گا تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا اس اہتمام کی وجہ سے پھر اس کی ایک عادت پڑ جائے گی اللہ کا ذکر کرنے کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان اللہ کے ذکر میں حرکت کرے گی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ صلاح وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری موت نہ مگر اس حال میں ہے کہ تم اللہ کے ذکر میں رتب السان ہو یعنی ایسی حالت میں آنی چاہیے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو اور حدیث باغ میں آتا ہے جو کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں نا وہ قیامت کے دن ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے بڑی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی انسان کو مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر ہے اور قبر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے کتنی تعلیمات ارشاد فرمائی ہے آخر میں یوں فرمایا کہ قبر یا تو انسان کے لیے جنت کا باغ ہے یا پھر اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے امت کو سکھانے کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے ذریعے سے جن اعمال کے ذریعے سے انسان قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے اس میں سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز عذاب قبر سے نجات دلانے والی نہیں ہے تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ کا ذکر ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے ہماری عادت پڑ جائے اور ایسے لوگوں کو اللہ نے عقل مند فرمائے ہیں کہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہیں اصل ذکر تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ آدمی جس وقت میں کسی کام میں مشغول ہو تو اس کام کے کرنے کا طریقہ اس کے سامنے ہو تبھی یہ کام ہے اس کا کیا طریقہ ہے پھر نبی علیہ السلاۃ وسلام کے طریقے پر اللہ کے دھیان کے ساتھ اس میں لگنا اس لیے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع کی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں امت کو سکھائی ہے اس موقع پر یہ دعا مانگو اس موقع پر یہ دعا مانگو صبح کو یہ مانگو شام کو یہ مانگو بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ مانگ کر کے جاؤ بیت الخلاء سے فارغ ہو کر کے آؤ تو یہ مانگو کھانے کے لیے بیٹھو تو یہ مانگو کھانے سے فارغ ہو جائے تو یہ مانگو دعائیں بتلائیے سکھلائیے اور یہ اصل ذکر ہے اصل ذکر ہے کہ ہر اطاعت کرنے والا ہر اطاعت کرنے والا یعنی حکموں پر چلنے والا یہ ذاکر ہے ذکر کرنے والا ہے ذکر خالی اس لیے نہیں ہے کہ آدمی تھوڑی دیر ذکر کر لیں پھر غافل ہو جائے اللہ کی یاد کو دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے اس لیے کہ انسان کے بدن میں اصل چیز میرے بھائی دوستوں بزرگوں انسان کا دل ہے انسان کا دل ہے جو بدن میں بہت اہمیت رکھتا ہے جسمانی اعتبار سے بھی دیکھو کہ دل کی معمولی بیماری بھی آدمی کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے معمولی بیماری بھی اسی طریقے سے روحانیت کے اعتبار سے بھی جسم میں دل کا بڑا بڑی اہمیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انسان کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا ہے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے اور اگر یہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا دھیان سے سنو وہ گوشت کا ٹکڑا وہ انسان کا دل ہے انسان کا دل ہے اسی لیے تو تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر سب سے پہلے لوگوں کے دلوں پر محنت کی ہے دلوں پر محنت کی اور سب کی ایک ہی آواز تھی کئی لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے کہ یہ صحیح یقین ہے کہ دلوں میں سے اللہ کے غیر کا یقین نکال دو کسی سے کچھ نہیں ہوتا جہاں جہاں سے تمہیں ہوتا ہوا کام بنتا ہوا عزت ملتی ہوئی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں سے اپنا دھیان ہٹا دو وہاں سے نہیں ہوتا الا کے اللہ ہی کرتے ہیں عزت بھی اللہ دیتے ہیں مسائل حل بھی اللہ کرتے ہیں کام اللہ ہی بناتے ہیں یہ بنیادی چیز کہ تمام نبیوں نے اپنے اپنے زمانے میں آ کر کے لوگوں کے دلوں پر محنت کی دلوں کے رخ کے صحیح ہوئے بغیر انسان کی زندگی کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا اب ایک انسان کے دل میں یہ غلط یقین بیٹھا ہوا ہے کہ محنت کروں گا تو مال ملے گا محنت کروں گا مال ملے گا جب مال آئے گا تو مال کے ذریعے سے میں راحت کے آرام کے عزت کے نقشے بناؤں گا مکان ایسا بناؤں گا گاڑی گاڑی ایسی خریدوں گا گھر میں سارے ساری سہولت کی چیزیں خرید لوں گا کیونکہ مال ہے پھر اچھی زندگی جیوں گا یہ غلط یقین ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں لیکن یہ دل میں بیٹھ جاتا ہے اتر جاتا ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو مال حاصل کرنے کے پیچھے لگا لیتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے اللہ راضی ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں وہ کچھ نہیں دیکھتا بس اس کے دل کا یقین ہے کہ مال ہی اصل چیز ہے اور مال محنت کے بغیر ملنے والا نہیں ہے تو یہ اپنے آپ کو مال کے پیچھے تھکاتا ہے کہ مال مل جائے گا مسئلے حل ہو جائیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے قرآن میں اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں مال والوں کے بھی حکومت والوں کے بھی کھیتی والوں کے بھی طاقت والوں کے بھی یہ سب کچھ تھا لیکن مسئلے حل نہیں ہوئے کیوں کہ زندگیوں میں اصل چیز دین نہیں تھا تو بادشاہ بھی ہلاک ہو گئے کھیتی والے بھی ہلاک ہوئے طاقت والے بھی ہلاک ہو گئے اور جن جن کی زندگیوں میں دین تھا اللہ نے ان کو کامیاب کیا تو غلط یقین کے مقابلے میں صحیح یقین ہے کہ میں محنت کروں گا میں محنت کروں گا زندگیوں میں دین لانے کی تو میری زندگی میں دین آئے گا اور میں دین پر چلوں گا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے حیات طیبہ کا خوشگوار زندگی کا اللہ وہ زندگی مجھے دے دے گا تو پھر یہ آدمی دین کی محنت کے لیے کوشش کرتا ہے اب یہ جو یہاں پر اجتماع ہو رہا ہے اور لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مسئلے کا حل کہاں ہے تو بہت سارے بات لوگ ماشاء اللہ اجتماع میں آتے ہیں اور ادب کے ساتھ بات کو سنتے ہیں اعمال میں جڑتے ہیں تو اللہ دل تک بات پہنچا دیتا ہے یار بات تو صحیح ہے مسئلے کا حل تو یہاں ہے کہ محنت کریں گے یقین صحیح ہوگا یقین صحیح ہوگا اعمال صحیح ہوں گے اعمال صحیح ہوں گے اللہ راضی ہو جائے گا تو یہی سے چار مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں آئے تھے تو اجتماع میں شرکت کے لیے دو دن کے لیے لیکن بات دل پر اتر گئی بات ٹھکانے پہنچ گئی تو یہی سے نیت کر لیتے ہیں اور ادار میں نہیں نقد میں بتانے نہیں زندگی کب ختم ہو جائے کیا مسائل آ جائیں اور دین سیکھنا بہت ضروری ہے تو یہی سے نقد کتنے لوگ میں سے نقد نکل جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں دین کو سیکھتے ہیں اور پھر دین پر چلنا شروع کرتے ہیں جو اعمال زندگیوں میں آتے ہیں ان اعمال کی پابندی کرتے ہیں پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب نماز کا اہتمام کرتے ہیں پچھلی زندگی میں جو نمازیں قضا ہو گئی اب اس کو قرض سمجھ کر کے اس کو ادا کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹا ہے اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے تو ایک ایک دن میں کئی کئی دن کی نمازیں قضا کرتے ہیں اب روح زندگی کا صحیح ہو گیا اور زندگی میں اعمال آنے شروع ہو گئے اب اللہ کی رضا نصیب ہونا شروع ہو گئی اللہ راضی ہو گئے اب چھوٹے سے کاروبار میں اللہ خوشحالی والی زندگی دے رہے ہیں خوشگوار زندگی حساس بشاس ماشاء اللہ میں چین سکون اور لوگ عزت کرنے لگے کہ پہلے تو وہ پوچھتا بھی نہیں تھا کہ دین کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ اللہ نے یہاں پہنچایا ہے تو ہم تو خود اپنی ذات سے اجتماعی انفرادی اعمال کی پابندی کریں گے ایک تو یہ ہے لیکن چونکہ یہ تو پرانا مجمع ہے اس کے لیے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا مجمع نیا آئے گا جو پہلی مرتبہ اجتماع میں آتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا اب اس مجمعے کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ گول مل کر کے ان کے ذہن بناویں اور ان کو اعمال میں جوڑنے کی فکر کریں اور جب اجتماعی عمل ختم ہو جائے تو ان کو لے کر کے بیٹھیں ان کا ذہن بنائے بات سمجھائیں کہاں سے آئے ہو اپنا تعلق پیدا کرے تعارف کریں اور ان کا اکرام ہو سکے تو اکرام بھی کریں اور اکرام کے راستے سے ان کو قریب کریں کہ آج تو اجتماع میں آئے ہیں کل ماشاء اللہ دین کی محنت کرنے والے بنیں گے تو یہ نئے مجمع کے ساتھ مل کر کے ہم پوری کوشش کریں دو دو دن کا ہمارا اجتماع ہے تو دو دن ہم ایسی محنت کر لیں کہ آنے والا مجمع میں سے کوئی بھی آدمی یہاں سے خالی نہ جاویں بلکہ ہدایت کا نور لے کر اور ہدایت کی محنت کی فکر لے کر کے جاویں کچھ مجمعہ تو جماعتوں میں جائے گا جہاں جا کر محنت کرے گا واپس جانے والا مجمع بھی ایک نیت بنا کر کے جائے گا یہاں سے یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہوگا اس لیے ہم اپنا اپنا خالی نہ کریں چلو اپنا کر لیا بلکہ جب مجلس لگے تو یہ ہمارا مجمع دوسرے کو قریب کرے خود بھی قریب ہو جائے اور اپنے آگے لوگ بیٹھے ان کو تھوڑا اور قریب کر لیں تاکہ اچھا خاصا مجمع جو ہے وہ جمع ہو کر کے بات سنے گا تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی سمجھ میں آئے گی تو عمل میں بھی آئے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و و و نشہد الہ الا نستغفرک نتوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين